محمد بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن نبی ساحسا نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے اور پانچ مہار اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے اور چاندی کے پانچ اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے ابو عبداللہ نے کہا یہ پہلے تفسیر ہو چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں پانچ اوسق کے علاوہ صدقہ نہیں ہے اور ہمیشہ علم میں اہل سب یا بینوا سے اضافہ ہوا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چوراسی